ان گناہوں پر استغفار جو دوبارہ ہو گئے سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مترف بن عبداللہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی اللہ انی استغفرک کا مما سألتک کا من حسم اتفی و استغ فرو کا مما جالتولا نفسی ثم لم اوف لك به واستغفرك مما زعمت اني اردت فيه وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمت دعا کا ترجمہ یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں ان گناہوں سے جن کی میں نے معافی مانگی تھی لیکن دوبارہ کر بیٹھا اور میں معافی مانگتا ہوں ان اعمال کے بارے میں جو میں نے آپ کے لیے اپنے اوپر لازم کیے لیکن پھر میں نے ان کو پورا نہیں کیا اور میں مغفرت چاہتا ہوں ان اعمال کی جو میں نے اپنے گمان میں آپ کی رضا کے لیے کیے تھے مگر میرے دل میں اس چیز کی آمیزش ہو گئی جو آپ کو معلوم ہے سفیان یقول كان من دعاء مطرف ابن عبد الله اللهم إني أستغفرك إلى آخره